ابو شرح خزائی کہتے ہیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں سورج کو گرہن لگ گیا مدینہ منورہ میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نکلے اور لوگوں کو دو رکت نماز پڑھائی ہر رکعت میں دو رکوع اور دو سجدے تھے جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے گھر میں داخل ہو گئے سیدنا عبداللہ بن مسعود سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کی طرف بیٹھے ہوئے تھے ہم بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج اور چاند گرہن کے وقت ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے جب تم دیکھو کہ ان کو گرہن لگ گیا ہے تو نماز کی طرف لپکو اگر تو یہ وہی چیز ہوئی جس کا تم کو ڈر ہے تو اس نماز کی وجہ سے تم غافل نہیں ہوگے اور وہ چیز نہ ہوئی تو خیر کو پالو گے اور ثواب کماؤ گے حدیث نمبر انتیس سو دس مسند احمد